جناب قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو تم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہو علیکم انفسکم لا یضرکم اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں مگر اس کے معنی و مفہوم غلط سمجھتے ہو خالی نے روایت کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے بلا شبہ لوگ جب کسی کو ظلم کرتا دیکھیں گے اور پھر اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہوتا ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے اور عمر بن عون نے سے روایت کرتے ہوئے کہا حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روکنے پر قادر ہوں مگر منع نہ کرتے ہوں تو قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس سبب سے ان سب کو اپنے عقاب کی لپیٹ میں لے لے امام ابو دبود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کو اسی طرح جیسے کہ خالد نے روایت کیا ہے ابو اسامہ اور ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے جبکہ شعبہ نے یوں بیان کیا جس کسی قوم میں نافرمانیاں ہوتی ہوں اور معاسی سے بچنے والوں کی تعداد زیادہ اور دوسروں کی کم ہو اور پھر بھی وہ نہ روکیں تو ان سب پر عقاب آنے کا اندیشہ ہوتا ہے سننے ابو ابوتابوت حدیث نمبر چار ہزار تین سو اڑتیس